والحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قال رسول وسلم الہی یہ التجا ہے الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے آمین لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم ہر گز گزر سکو گے نہ ان منزلوں سے آپ کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دلوں سے جدا کر رہے ہو آپ بزرگان محترم برادران اسلام اور مسلمان خواتین عزیز بچوں لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے دماغ پر بھی لوک لگا ہوا ہے کیا کہیں کیا نہ کہیں کب سے اسی ششو پنج میں تھا سورت کے ہمارے بعض ساتھیوں نے سلمان بھائی حافظ عبد الغنی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ نصیحت ہو جائے مولانا میں نے اپنے ان ساتھیوں کی درخواست کو قبول کیا اور یہ چند باتیں ویسے تو روزانہ گھر میں ہوتی رہتی ہیں تین جمعہ سے گھر میں جمعہ پڑھتے ہیں بیان ہوتا ہے گھر میں جمعہ میں مسجد میں ہوتا تھا بیان جہانگیر پورا مسجد میں اب گھر میں ہو رہا ہے عاشقی چیز تو بوگو ہے جانا بودن عاشقی کیا ہے کسی کا غلام بن جانا کسی کا بندہ بن جانا اور کسی کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا رحمت حق جوئے رحمت حق بہانہ می جو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے ظاہری ٹیپ ٹاپ اور بڑے بڑے جلسوں کو تلاش نہیں کرتی ہے تو تین جمعہ سے گھر میں بھی بیان ہوتا ہے وہی سلسلہ ہے جو ہر جمعہ کو رہتا تھا اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو تلاش کرنا ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے آپ کو بھی راضی کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے ضروری ہے ان کن تم تو ہبون اللہ حفتونی اے ہمارے پیارے نبی کہہ دیجیے کل ان کن تم تو اللہ کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کیجیے میرے نقش قدم پر چلیے یہ حبیب اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اب اللہ تمہیں چاہنے لگیں گے بہت بڑی بات ہے دوستو اللہ ہم سے محبت کرے اور یہ دولت ملے گی اتباع پر اتباع سنت پر میرے آقا کے نورانی طریقوں پر چلنے سے رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سعید الانبیاء چاہیے اگر امت کی رہبری کرنی ہے ان کو صحیح راستے پر لانا ہے تو حضور کی زندگی بیان کرنی پڑے گی سیرت سرکار مدینہ بیان کرنی پڑے گی مینا کی کہانی نہیں رہنمائی کی امت پیش نظر سیرت سعید الانبیاء چاہیے دعویش احمد کی تائید میں ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے اور میں تو پی لوں لاؤ باقی کا شراب کو لاؤ پی لوں گا میں کون کہتا ہے حرام تو پابل پبورہ ساقیاں میں تو پیلو مگر شرط ہے اس میں کوشل کا بھی ذائقہ چاہیے حوض کوسل کے دو تین قطرے ڈال دو تو پی لوں تیار ہوں پینے کے لیے میں تو پی لوں مگر شرط ہے اس میں کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے لا سکے تو مدینے سے لائے سب مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے اور دوستو میں صاف کہہ دوں ابھی بیان شروع نہیں کر رہا ہوں میں صاف کہہ دوں ہم کیا چاہتے ہیں ہماری آخرت سنور جائے دنیا سنور جائے تین دنیا سنور جائے جس سے میری میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے چاہیے دعا چاہتے ہیں اصلاحی بیانات کے ذریعے اپنی اصلاح چاہتے ہیں دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے دنیا آخرت ہماری بن جائے گی میرے عزیزو قرآن کریم کا تیسرا پارا سورج بکرا اس وقت دو آیتیں پڑھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اتل حکمت میں اشا اللہ حکمت اور دانائی دیتے ہیں جسے دینا چاہتے ہیں ہمیں یہ اتل حکمت اور جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا تحقیق کے اس کو خیر کثیر دے دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں جو دانا اور بینا ہوتے ہیں عربی میں حکمت کے کئی معنی آتے ہیں ہر معنی پر تفصیلی گفتگو کرنا ابھی مناسب نہیں ہے دانائی شریعت کا علم احکام شریعت کی علتیں اچھی مثال کوئی اچھی نصیحت ایک جگہ میں نے پڑھا گناہ ضرور کرو مگر وہاں جا کر کرو جہاں اللہ نہ دیکھے اچھی نصیحت ہے کوئی اچھی مثال ہو کوئی اچھی نصیحت ہو کوئی اچھی بات ہو وہ کہہ دو یہ حکمت ہے یہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں دو آدمی میں جھگڑا ہے زید اور عمر میں ہم کہتے ہیں حکمت عملی سے دونوں کو ملا دو بھائی حکمت عملی تو دو جماعتیں ہو جاتی ہیں کہ بھائی سبحان اللہ ہوٹل پر لاؤ چائے پینے کے بعد ہم زید کو لے آتے ہیں تم اگر کو لے کر آ جاؤ ملا دے وہاں دونوں کو اور بہت بڑی عبادت ہے اس زمانے میں دونوں کو ملا دینا صلح کروا دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے حکمت عملی اللہ فرماتے ہیں اللہ دیتے ہیں حکمت سمجھ دین کی سمجھ فہم ام اربا کو یہ ہمارے جو چاروں امام گزرے ہیں ان کو ماں بعد والوں پر جو فضیلت ملی وہ فہم کی وجہ سے ہی سمجھ کہ اللہ نے ان حضرات کو فہم دیا تھا قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا سلیقہ دیا تھا فہم دیا تھا اس میں بھی ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فہم فہم کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے ان چاروں اماموں کو ماں باپ کے لوگوں پر ان سے پہلے کا زمانہ تو خیر القرون وہ تو ہے کنو ابھی ائی ہی مک میرے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے صحابہ کا میرے صحابہ کا زمانہ ہم تو یہی تفسیر لے لیں تاکہ خیریت ذرا لمبے زمانے تک آوے سمجھ گئے نا ہاں پہلی تفسیر ہے یہ صحابہ کا زمانہ پھر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير القرون قرني میرا زمانہ بہترین زمانہ پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تابعین پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تبے تابعین ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے تو ان ائمہ کو جو فضیلت ملی فہم اللہ نے ان کو فہم دیا تھا آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فہم دے دے اس کے بہت سارے نمونے ہیں ابھی وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں وہ نمونے پیش کرتا مختصر اتنا سمجھیے کے فہم دین کی سمجھ فقہ دین فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر بھاری ہوتا ہے ایک ہزار عابد کے مقابلے میں جو عبادت تو کر رہا ہے شبیداری میں تو مشغول ہے مگر علم نہیں ہے علم سے کوڑا ہے تو فہم اسی طرح ان چاروں ائمہ کا زمانہ زمانے نبوت سے قریب کا ہے اس لیے فضیلت ہے ہاں مغرب کے بعد تھوڑی دیر تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تک روشنی رہتی ہے پھر اندھیرا آتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے پھر اندھیرا آتا ہے آفتابی ہدایت کے غروب ہونے کے بعد روشنی باقی رہی صحابہ کا زمانہ روشنی باقی رہی پھر باقی رہی تابعین پھر روشنی باقی رہی تب تابعین ہے نا اور پھر جیسے جیسے عشاء کا وقت ہوتا ہے ستاروں کا جھرمٹ نظر آنے لگتا ہے آسمان دنیا پر تارے دکھنے لگتے ہیں اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے تو بھائیوں یہ زمانہ جس زمانے میں ابھی ہم چل رہے ہیں یہ ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے رات کا یہ سمجھ میں مثال سے کہہ دوں بس سمجھ جائیں گے سب اور اللہ والوں کے واقعات ہیں میں کیسے سمجھاؤں چالیس منٹ میں میں کیا کہوں کیا نہ کہوں جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں ساڑھے تین بج چکے ہیں تین چالیس ہو چکی کتنا دیرا ہے اور اسی لیے یہ حالت ہے کسی نے خوب کہا آسمان زمین سب مخالف ہوئے اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا آسمان کی طرف اشارہ آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے ہمارا تو وظیفہ یہ ہونا چاہیے سننے والے بھائیوں اور سننے والی بہنوں ہماری تو دل کی آواز یہ ہوگی زندگی وقت ہے اب تمہارے لیے حق ادا ہم بھی الفت کا کر جائیں گے تم بگاڑو گے ہم کو جائیں گے تم سوارو گے ہم کو جائیں گے تم سوارو گے ہم کو جائیں گے آپ کے دین پر ہم چلیں گے آپ کے احکام پر ہم چلیں گے عالم ہم سے راضی ہو جائے پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے دین کا کام جاری ہے دیکھیے تو میرے عزیز بھائیو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ فہم اور زمانہ نبوت سے قریب کا زمانہ ام اربا کا اور نمبر تین تقوا پرہیز گاری سے اپنے آپ کو بچانا مولانا جلال الدین رومی نے مصنوعی میں فرمایا چیز تکوا شم تو تقوا کر کے شب تو ہر اگلی باسو السارو السا کیا ہے سب سے اخیری آئے قرآن کی تقوی والی ہی تو آئی نا سب جانتے ہیں میرے آقا کی وفات سے پندرہ دن پہلے اور ایک قول یہ ہے کہ نو دن پہلے آقا کی وفات سے نو دن پہلے بتو یو منسو نفی لو تم افا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اس دن کے آنے سے ڈریے جس دن تم سب کو لوٹا دیا جائے گا تمہارے پرور کی جانب پھر ہر ایک کو اس کے کیے گا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا سب سے اخیری یاد یہی تو آئی یہی تو حکم آیا سب سے پہلا حکم قرآن میں آیا پڑھنے کا بسم ربك الذي خلق محمد پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے اپنے رب کے نام کی برکت سے اپنے رب کے نام کو پڑھیے تینوں ترجمے ہے یاد رکھنا باہر کے ہر پہ کی وجہ سے تینوں ترجمے اپنے رب کے نام کو پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو ناپاک پانی کے قطرے سے لہو کی پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا بہرحال تفسیر مطلوب نہیں ہے پہلا حکم پڑھیے رب کے نام کو پڑھیے اور سب سے اخیری حکم آیا رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈریے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے دن سے ڈریے پورا قرآن اس میں آ گیا پڑھو ڈرو آ گیا قرآن ختم ہو گیا دیکھیے ایک ہی منٹ میں ختم ہو گیا پڑھیے رب کے نام کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے مجھے یاد آ گئی اب جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہوں اسی کا نام بیان ہے پیارو اسی کا نام واز ہے دوستو مولانا رومی نے بڑی اچھی نصیحت کی مشکرا برتن مزن بر دل بہمال مشکل بول نام ہے کے مشک کو دل پر لگا کپڑوں پر مت لگا مشک امبر کو کپڑوں پر مت لگا دل پر لگا اور دل کا مشک کیا ہے دل کا مشک ہے اللہ کا پاک نام یہ اللہ کا پاک نام ہے الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون یہ اللہ کا نام ہے بہرحال اپنی بات سمیٹ لوں تو کہنا یہ چاہتا ہوں حکمت میری بات ابھی حکمت پر ہے میرے نکاح کے سامنے حکمت کا لفظ ہے ہر رمضان آتا تھا مسجدیں آباد رہتی مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی فرض نماز کی جماعت اور تراویح ہوتی تھی پروردگار عالم اس سال کیا ہوا پروردگار کیا آپ ہم سے روٹ گئے پرور بھی عالم یہ رمضان ہمارا کیسا جائے ٹھیک ہے لاک ڈاؤن پر ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں پالن کرنا ہے ہمیں احتیاط برتنا ہے جو ہماری حکومت کا اعلان ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی اعلان ہے ہمیں احتیاط برتنا ہے مگر ہوا کیا ایک طرف غم ہیں مسجد بند ہے غم ہے مسجد بند ہے خوشی ہے گھروں میں نماز ہوگی گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی سنت اور نوافل گھروں میں پڑھی جائے گی حکمت ہے اور سنت اور نوافل تو گھر ہی میں پڑھنے کی نماز ہے پوچھ لینا اپنے بڑوں سے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اتخذوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا میرے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو کچھ یعنی سنت اور نفل ہاں کچھ کی اونچی تفسیر مت کر ڈالی ہو کہ بھائی نماز گھر میں پڑھو مولانا رفیع صاحب نے صحیح کہا یہ کتنا بہترین بیان کیا انہیں کو بلاؤ گھروں میں نماز نہیں سنن اور نماز گھر کے اناج کے کوٹھے میں برکت ہو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو تو نفل پڑھو گھر میں سنت پڑھو نہیں پڑھتے تھے آج تک نہیں پڑھتے تھے بلکہ ہمارا تو عجیب حال ہے دوستوں رونے کی بات ہے نعمت کی قدر کب ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب مسجد میں جانے کی کیا قدر ہے اللہ کے دربار کے دروازے کھلے تھے مگر ہم نہیں جاتے تھے اب جب اللہ کے دربار کے دروازے بند ہو گئے ہم جا رہے ہیں بار بار مسجد کے دروازے پر جانا واپس آ رہے ہیں کسی نے خوب کہا ہے جب اللہ کا عشق اور تعلق عروج پر تھا تو اذان کا جواب دینے کی بھی ہم کو فرصت نہیں تھی لیکن جب آج اللہ ناراض ہو گئے آج مسجدوں میں دروازوں دروازے بند ہو گئے اب ہر شخص معذن بننے کی کوشش کر رہا ہے نا معذن اب تک تو اذان کا جواب دینے کی فرصت نہیں تھی اب چارہ میں معذن بن جاؤں مولانا دعا کرو معذن بن جاؤں کیا ہوا اب کیوں معذن بن رہا ہے مسجد میں جانے کی قدر اب معلوم ہوئی اب معلوم ہوئی اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں مسجد میں وہی جاتا ہے جس کو اللہ جانے کی توفیق بھی دیتے ہیں اور جسے توفیق ہی نہیں دیتے وہ نوکر تو نمازی تھا شیٹ صاحب کی نوکری پر تھا شرط لگائی تھی میرا اللہ مجھے بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا مسجد میں یہ شرط منظور ہو تو میں رہوں شیٹ صاحب نے منظور کر لی اب سیٹ کا وزن اٹھا کر جا رہا ہے مسجد کے قریب سے جا رہا اور آواز آئی اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آواز آئی آواز آتے ہی سیٹ کا سامان رکھ دیا اور سیٹ سے کہا حضرت میری شرط نماز کا وقت ہوگا سیٹ باہر کھڑا ہے نوکر مسجد میں چلا گیا امام صاحب آئے جماعت کھڑی ہو گئی نماز ختم ہو گئی سب چلے گئے مگر یہ نہیں نکل رہا ہے دیکھا یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے شیٹ صاحب باہر کھڑے ہیں نے والدی مہربان اب تو باہر نکل تو تسبیح پڑتا ہوا جھومتا ہوا کہنے لگا وہ باہر نکلنے نہیں دیتے عجیب جملہ ہے صاحب نے دیکھا امام صاحب نہیں نکلنے دیتے یا امیر جماعت نکلنے نہیں دیتے یہ دو ہی آدمی مختلی کو مسجد میں روکتے ہیں ہے نا امام صاحب کل فجر میں کیوں نہیں تھے اور دوسرے امیر جماعت بھائی تین دن باقی ہے تمہارے کئی مہینے کے تین دن باقی ہے نا وہ روکتے ہیں اور تیسرا بھی لے لو جو پیسے مانگتا ہے وہ بھی چلو لے لو ساتھ میں جو پیسے مانگتا وہ بھی ابھی آیا ابھی پکڑ میں آیا کم وقت ابھی آیا ہے نا حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں سن لینا جب تک حق والا معاف نہ کرے یا جب تک اس کا حق نہ دے دیا جائے وہاں تک معاف نہیں کوئی نہیں کسی معاف نہیں خیر مہربان اب تو نکل جھوم کر کہنے لگا وہ نکلنے نہیں دیتے تو سیٹ نے پوچھ لیا کون نکلنے نہیں دیتے تو کہنے لگا جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتے وہ مجھے کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے علو مرتبے کی قسم اندر آیا ہے تو اندر والے کا بن جا باہر والوں کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا باہر والوں کو تیرا نوکر بنا دوں گا جب اندر آیا ہے تو اندر والے کا بن جا میرے عزیز بھائیو حکمت ہے اللہ کی گھروں میں نماز پڑھیں گے رمضان آ رہا ہے دعا والا مہینہ آ رہا ہے ہاں ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری دامت برکات ملالیہ نے فرمایا اور ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمود مدنی دامت بھی کہا نماز کا اہتمام ہو تراوی کا اہتمام ہو ہاں یہ نہ سمجھے کہ مسجد بند ہے تب تراویہ کون پڑے تھا نہیں گھروں میں پڑھی جائے گی حافظ قرآن ہو گھر میں کھڑا کر دیجیے قرآن کی تراوی ہوگی اور اگر حافظ نہیں ہے کوئی گھر میں کوئی بھی نہیں مل رہا ہے الم ترا اب میں ترا کے شروع کر دو گھر کی مزدورات بھی پڑھ سکتی ہیں مگر زیادہ اجتماع نہ ہو پانچ چھ آدمی گھر کے صرف گھر والے ہاں اس میں بھی زیادہ نہیں اڑوس پڑوس کو ذرا بلا دو تمہارے پڑوس میں ادھر حاجی صاحب ہیں ادھر قاضی صاحب ہیں تو حاجی صاحب کو بلا لو قاضی صاحب کو بلا لو ہو گیا اب اس کا اعلان مت کرنا مسجد کے پاس جا کے کہ فلاں نمبر کے مکان میں ہوگی نماز اطرافی آ جانا ہاں۔ ہاں، ایسے بھروسہ کریے مت ہاں، منہ کو تمہ پر بھروسے کھڑے تھے اور بھروسے کی بھینسوں نے پارے جانے کا ایسا مت کرنا گھر کے جو افراد ہوں وہ نماز پڑھیں تراوی پڑھیں شہری کریں افطار کریں تسبیحات کا اہتمام کریں شہر کے بعد عشاء کے بعد ہمارے یہاں تسبیح کی مجلس ہوتی ہے اور مختصر بیان بھی ہوتا ہے پھر دعا ہوتی ہے تین جمعہ سے گھر میں بیان ہوتا ہے ہاں اللہ کو راضی کرنا ہے بڑے بڑے جل سے طرف رہ جاتے ہیں چھوٹی مجلس قبول ہو جاتی ہے ہاں بیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے اور اللہ جس کو پسند کریں نیکی وہی ہے تو میرے بھائیوں یہ حکمت ہے اس میں بھی اس میں بھی حکمت ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوگی اللہ نے چھوٹی مصیبت بھیج دی سمجھ گئے نہیں سمجھے ابھی بھی نہیں سمجھے سمجھ گئے کورونا کی مصیبت بھیج دی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی اور اس کے واقعات ہیں میں واقعات میں جانا نہیں چاہتا چالیس منٹ ہو چکی ہے دو منٹ باقی پانچ سات منٹ دعا ہوگی ہماری ہاں ہمارے ساتھیوں نے یہی کہا کل نصیحت ہو جائے آپ کی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ ما مزہ والخیر و فیما بقا جو ہوا اسی میں خیر تھی اور جو باقی رہ گیا وہ دیکھ لیں گے اللہ زندگی باقی رہے باقی رکھے ویسے تو فجر تک کا بھی یقین نہیں ہے کہ فجر بھی پڑھ سکیں گے یا نہیں سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا پتا اٹھے نہ اٹھے صبح کو میں زمانے کو بتلاؤں ہے موت کیا میں زمانے کو بتلاؤں ہے موت کیا ایک सारस थे में नींद आ गई